حضرت بشیر ابن الخصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن عبید اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ ان کا نام پہلے بشیر نہ تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا ام مال اہل صدقہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں تو کیا جس قدر وہ زیادتی کریں ہم اپنے مال چھپا لیا کریں آپ نے فرمایا نہیں سننے ابو تابود حدیث نمبر ایک